زندگی میری پابند سنت رہے میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں زندگی میری پابند سنت رہے بند کر دو بیٹا دروازہ بند کرو بس میرے دل میں تیری محبت رہے بس میرے دل میں تیری محبت رہے زندگی میری پابند سنت رہے رائے بس میرے اتنی مایوسی کی حالت ہو گئی وہ انہوں نے یہ سوچا کہ ہماری نماز بھی کسی قابل نہیں اور ان کی نماز چھوٹ گئی تو نماز تو کبھی کسی قابل ہو ہی نہیں سکتی اللہ کے قابل تو نہیں ہو سکتی بس اللہ تعالیٰ تو دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے راستے میں کوشش کرتا رہتا ہے یا نہیں کام جو بتایا گیا ہے وہ کرتا رہتا ہے یا نہیں یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے کام ٹیڑھا کیا بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ کام کیا یا نہیں کیا ہے نا تو اللہ تعالیٰ بندے سے بس اتنا ہی چاہتے ہیں وہ وہ عبادت ہم نہیں کر سکتے وہ معرفت ہم حاصل نہیں کر سکتے جو اللہ کے لائق ہے ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ما عرفنا کا حق کا معرفت اللہ میں آپ کی معرفت کا حق ادا نہیں کر سکتا اور نہ عبدنا کا حق کا عبادت تھی کہ میں آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا اور عبادت کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ لامحدود ہے لامحدود ذات ہیں ان کا کوئی ہمسر نہیں کوئی مثل نہیں مثل بھی نہیں ہے کہ ہم مثال دے سکیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہوں گے ایسے ہوں گے لامحدود خزانوں کے مالک ہیں لامحدود ذات ہے تو ایک محدود ذات سے لامحدود کا حق کبھی ادا نہیں ہو سکتا لہذا اتنا خوف مطلوب ہے جو گناہوں کے اور ہمارے درمیان فاصلہ کر ہیں اتنا خوف مطلوب ہے بس باقی باقی یہ مطلوب نہیں ہے کہ اتنا زیادہ لڑتے رہو کپ کپاتے رہو خوف سے اور اتنا رونا دھونا کرو کہ جو ہے وہ عبادات فرائض واجبات سنت مقدہ آپ پہلے آنے دیجیے سر پھر آرام سے بیٹھے دیجیے تو اتنا خوف مطلوب نہیں ہے کہ جس سے آدمی اپنے فرائض منصبی فرائض فرائض اور واجبات حقوق رشتہ داروں کے حقوق بھی بچوں کے حقوق والدین کے حقوق ان سب سے جو ہے وہ غفلت برتنے لگے اور بس چارپائی میں پڑ جائیں گھر میں پڑ جائیں یہ خوف مت نہیں اس لیے دیکھو حضرت کے اشعار تمام کے تمام بالکل نپے تلے اور الہام ولایت ہوتے سامنے ایسا خوف قیامت رہے سب گناہوں سے میری حفاظت رہے بس گناہ سے حفاظت ہو جائے تو یہ بندہ کامیاب ہوگی سامنے ایسا خوف قیامت رہے سب گناہوں سے میری حفاظت رہے بس میرے دل میں تیری محبت رہے زندگی میری پابند سن جنت رہے زندگی میری پابندے سنت رہے بس میرے دل میں تیری محبت رہے زندگی میری پابند سنت رہے میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں میرا تقوی میں سلامت رہے میں جہاں بھی رہوں جس فضا رہوں میرا ہمیشہ سلامت رہے میرا تقوا ہمیشہ سلامت رہے تقوا سلامت رہے ہر جگہ جس جہاں بھی رہوں جس سے میں رہوں زمین میں رہوں یا آسمان میں رہوں ہوائی جہاز میں ہوں ہوسٹس آئی اب اب دل میں خیال آتا ہے کہ بھائی اگر ان کو اخلاق سے جواب نہ دیں گے تو یہ ناراض ہو جائیں گے ان کا دل ٹوٹے گا اور یہ کہیں گے کہ یہ مولوی جو ہے کیسے بد اخلاق ہوتے ہیں تو میرے مرشد نے فرمایا کہ لوگوں کی مدارات یعنی ان کو راضی رکھنا اس وقت جائز ہے جب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہ ہو اس کام میں اللہ کی ناراضگی ہو تو پوری مخلوق لاکھوں لوگوں کا دل ٹوٹ جائے لیکن اللہ کو راضی رکھنا فرض ہے اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرنا جائز نہیں ہے ہاں، تو فرمایا کہ یہاں ان کی دل شکنی کی فکر نہ کرو بلکہ اپنی دین شکنی کی فکر کرو ان کی دل شکنی ہو جائے اپنا اپنی دین شکنی نہ ہو ہاں، دین شکنی کر کے کسی کی دل شکنی کا خیال رکھنا یہ یہ جائز نہیں اپنا دین سلامت رہے ابھی میرے مرشد محبوب جو ہمارے رسے والا دامت پر نے فرمایا کہ تین باتوں کا ہر وقت خیال رکھو ایک تو ہر وقت اللہ کو راضی رکھو اس چیز کی فکر رہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت راضی رہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنا دین سلامت رہے دین سلامت رہے اپنا دین چاہے مخلوق ناراض ہو بد اخلاق کہے بدتمیز کہے گالیاں دے دے کچھ بھی کہے لیکن فکر اس بات کی رکھو کہ میرا مولا ناراض نہ ہو اس کے بعد اگر مخلوق کو راضی کرنے کی کوئی صورت ہے تو ضرور اس کو راضی کرو اچھے اخلاق سے پیش آؤ سلام دعا بھی کرو لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے کہ نامحرم سے پرہیزی اچھی ہے بھائی دوری اچھی ہے تو اگر وہ ناراض ہوتے ہیں تو ہونے دو ہماری کون سے ان سے شادی ہونے والی <laughs> ہمارا کون سے ان سے رشتہ بن بعض لوگ جو ہے بڑے اس معاملے میں ایار ہوتے ہیں اچھا آپ آپ کہاں رہتی ہیں اچھا آپ گلشن میں بھی وہیں رہتا ہوں یہ ٹینگے بڑھانا یہ اللہ کو ناراض کرنا ہے اس لیے ایسی جگہ جہاں اپنی دین شکنی ہو وہاں دوسرے کی کو بھی توڑ دو اس کے دل ٹوٹتا ہے تو اس کے دل کو توڑ دو اور اس کا دل کیوں ٹوٹتا ہے اس لیے کہ وہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے ملوث کیونکہ کہاں جائز ہے کہ کوئی جب جس طرح مرد کو جائز نہیں عورت نامحرم عورت سے بات چیت کرنا بے تکلفی کرنا جہاں ضرورت شدیدہ ہو اس کا طریقہ ہے بات چیت کا گنجائش ہے اس میں لیکن جہاں بے ضرورت ہو وہاں ہرگز جائز نہیں ہے تو اس کا دل کیوں ٹوٹ رہا ہے اس لیے کہ اس نے بھی دین سیکھا نہیں اس کو بھی معلوم نہیں ہے کہ مجھے نامحرم مرد سے بات کرنا جائز نہیں تو دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹنے دو کیونکہ وہ خود اپنا دین توڑ رہی ہے تو دل بھی ٹوٹے کوئی بات نہیں اگر اگر دین قائم رہتے ہوئے ہوئے دین سلامت رہتے کسی کے کے ساتھ ساتھ اچھے اچھے سب اخلاق سے پیش آؤ لیکن دین سلامت رہے تو میرے مرشد نے فرمایا تین نصیحت نے کہ اس کو یاد رکھو ابھی تازی نصیحت ہے حضرت کی سفر سے فرمایا کہ ایک تو اللہ کو راضی رکھنے کی فکر رکھو دوسرے یہ کہ اپنا دین سلامت رہے اور تیسری بات یہ ہے کہ ہماری کرتوتوں کی وجہ سے دین کی بدنامی نہ ہو ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے دین کی بدنامی نہ ہو سلسلے کی بدنامی نہ ہو تو بہرحال یہ جس فضا میں رہوں اس میں خاص طور سے اس طرف اشارہ ہے کہ بہت سے حاجی اور عمرے کے زائرین وہاں خوب نور کماتے ہیں بیت اللہ شریف کو دیکھا نور آیا حرم نبوی شریف میں گئے وہاں نور آیا روزے سے حاضری ہوئی نور آیا لیکن واپسی میں جو ہے غفلت برتتے ہیں ادھر نظر مار لی ادھر نظر مار لی اس سے بات کر لی اس سے بات کر لی نگاہوں کی حفاظت نہیں کی اور جو ہے سارے کا سارا نور ضائع کر دیا فرمایا کہ یہ حاجی نہیں یہ پاجی ہو گیا بالکل سارا نور اس نے غفلت سے ضائع کر دیا اس کو معلوم بھی نہیں کہ ہم اتنا بڑا کام وہاں کر کے آئے ہیں اتنی بڑی توفیق اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے اور واپسی میں جو ہے ہم یہ ناقدری ہے کہ اللہ اللہ تعالیٰ نعمت دیں اور ہم اس کو ضائع کر دیں بھائی باپ بچے کو پیسے دیتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو اچھی جگہ خرچ کرے اچھی چیز کھا لے اچھا کام کرے اس سے اور وہ اس کو ادھر ادھر ضائع کر دیں باپ کو تکلیف ہوتی ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں جب نعمت کی ناپدری ہوتی ہے اتنی بڑی نعمت حاصل کر کے اللہ کی نافرمانی کر کے ساری نعمت کو ضائع کر دیا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے تو یہاں فضا میں خاص طور سے اس طرف اشارہ ہے کہ اکثر ہوائی جہاز میں ظاہر ہے کہ عملہ جو ہے وہ ہوتا ہے نامحرموں کا تو اکثر یہی ہو یہی ہوتی ہیں فضائی ماسیاں ان کا نام رکھا گیا ہمارے حضرت فضائی ماسی اب بتائیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو اتنی عزت کا مقام دیا ہے کہ گھر کی ملکہ بنایا اس کو گھر میں رہے عزت اور وقار کے ساتھ بکر نہ سی کوئی کن کہ اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور حکمرانی کرو گھر میں اپنی مرضی کے کام کرو مرد کو بھی چاہیے کہ گھر کے کاموں میں عورت کے عمل دخل میں عمل دخل بالکل نہ رکھے عورت اس طرح چاہے ہاں ایک چیز کی نگرانی رکھے کہ شریعت کے خلاف کوئی کام نہ ہو اگر عورت کہے کہ بھائی ہمیں ٹی وی لا کے دو وی سی آر لا کے دو کیمرہ لا کے دو فلاں گانا بجانے کی کوئی چیز لا کے دو یا کوئی ایسی شکلیں لا کے دو گڑیاں وغیرہ یا میوزیکل ٹوائے لا کے دو تو یہ سب چیزیں نہیں مانو اس پہ نگرانی بھی رکھو اس پہ سختی بھی رکھو لیکن معاملات کے اندر گھر کے عمل دخل مردوں کو نہیں چاہیے کہ ان کے اس میں عمل دخل رکھیں جہاں تک ممکن ہو اس میں گنجائش رکھیں تاکہ وہ اپنی مرضی سے کام اور پھر عورت کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت کا مقام دیا کہ وہ اپنے گھر میں حکمرانی کرے ملکہ بن کے رہے اور مردوں کو ان کے حقوق بھی سکھلائے کہ ان کے حقوق کیا ہیں ان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے اتنی عزت کے مقام کو چھوڑ کر ایک عورت بے پردہ ہو کے باہر نکلے نمائش کرے اپنے جسم کی اور کام کیا کر رہی ہے لوگوں کے نامحرموں کے آگے کھانے اور بچانے اور ان کی صفائیاں اور اکثر ان کو جو ہے اگانا متانا بھی پڑتا ہے معذور لوگوں کو یہ کیسی ذلت کی بات ہے اس لیے ان کا نام رکھا گیا ہے فضائی ماتھی میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں میرا تقوا ہمیشہ سلامت رہے بس میرے دل میں تیری محبت رہے میری پابند سنت رہے ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے تیرے نام کی دل میں لذت رہے یہاں جو فرمایا کہ ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی بچوں سے بھی نفرت ہو تصویر لے کے کونے میں بیٹھ گئے یا مسجد میں چلے گئے یا چلے لگانے چلے گئے اور گھر والوں کو ضرورت ہے ان کے حقوق پورے کرنے کی ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کرنے کی اور یہ ساتھ چلے گئے تبلیغ میں یہ یہ مطلب نہیں ہے نفرت دنیا سے نفرت کا یہ مطلب نہیں دنیا اس کو کہتے ہیں خوب سمجھ لیجئے کہ دنیا وہ ہے جو اللہ سے غافل کرتے مولانا رومی فرماتے ہیں چیز تو دنیا از خدا غافل ہاں، نہ و فرزم کہ دنیا کیا ہے وہ چیز جو اللہ سے غافل کرتے یہ دنیا جو ہے سونے چاندی کا اور اچھے کپڑوں کا اچھے کھانے پینے کا بیوی بچوں کا نام نہیں ہے یہ سب یہ سب ان کے حقوق پورے کرنا سب دین ہے اگر اگر ہم سمجھیں جیسے ماں ہے بچوں کو پالتی ہے تو اس کو اجر ہی اجر ہے اگر ہم سمجھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو انسان کو بھیجا ہے ہر انسان کے ذمے ایک مقصد لگایا ہے اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں وما خلق بل انساؤ کہ ہماری عبادت اور ہماری معرفت کے لیے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے تو جس کو آخرت کا اپنے انجام کا فکر ہوگا اس کے ہر ہر کام میں جو ہے وہ آسانی اور اور بہت ہی یعنی اس کو آسان اور مزیدار لگے گا کیونکہ وہ اپنے مقصد حیات پہ چل رہا ہے مقصد حیات کیا ہے ماں بچوں کو پال رہی ہے تو اس کے ہر قدم پر ہر سانس پر اس کو اجر مل رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک صحابیہ حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تمام عورتوں کی طرف سے حاضر ہوئی ہوں یہ حسرت لے کے کہ مرد جو ہیں وہ تو جہاد پہ بھی چلے جاتے ہیں تبلیغ پہ بھی چلے جاتے ہیں طرح طرح کے مجاہدے کرتے ہیں ہم عورتیں تو گھر میں رہتی ہیں ہم کو اتنے بڑے بڑے ثواب کیسے ملیں گے آج تو ہم اور طرح کے مقاصد ہیں ہمارے ہمارے نظر میں بہت سے ٹارگیٹس ہیں کسی کا ٹارگیٹ مال ہے کسی کا ٹارگیٹ اچھا بنگلہ ہے کسی کا ٹارگیٹ سیر و تفریح ہے کسی کا ٹارگیٹ کھانا پینا زیادہ ہے کسی کا ٹارگیٹ کچھ ہے کسی کا کچھ ہے کسی کا وزارت بھی ہے کسی کا اقتدار بھی ہے لیکن اصل مقصد کیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا انسان کا اصل مقصد کیا ہے جو اس مقصد حیات سے ہٹے گا واللہ بہت پچھتائے گا اور بہت نقصان میں رہے گا اور بہت تکلیف اور پریشانی میں رہے گا لہذا جب انہوں نے عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت دو سال تک بچے کو دودھ پلاتی ہے اس کو برابر جہاد میں جانے کا ثواب ملے گا اب اب اس کا مزہ تو وہ اٹھائے گا جس کو اپنی آخرت کے آخرت کے بنانے کا فکر ہوگا اور اگر فکریں کچھ اور ہیں تو بڑا مشکل کام لگے گا بچوں کو پالنا مشکل لگے گا اور ہر طرح کی جو خدمات بچوں کے لیے کرنی پڑتی ہیں اور یہی عورت اگر بچوں کی تربیت اچھی کرے دین کے خود بینی خطوط پر تربیت کرے تو اس کو ساری عمر بھی ثواب ملے گا اور مرنے کے بعد اولاد جتنے ایک اعمال کرے گی سب اس کے کھاتے میں جائے گا تو یہ سوچ کی بات ہے نظریے کی بات ہے اگر ہم اپنی فکر فکریں آخرت پر آخرت پہ کر لیں اپنی نظر آخرت پہ کر لیں کہ بھائی ہمارے مقاصد یہ صرف دنیا کی مٹی پہ مرنا نہیں ہے بلکہ اپنی آخرت بنانے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں اور کسی کام سے نہیں آئے ہر کام آسان ہو جائے گا ہر کام مزیدار ہو جائے گا بس یہ یہی فرما رہے ہیں کہ دنیا جو ہے یہی دنیا ہمارا دین بن جائے گی اور واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں سو بار قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بغیر صحبت اہل اللہ کے دین نہیں بن سکتا لاکھ مدرسے پڑھ لو لاکھ علامہ بن جاؤ لاکھ شیخ الحدیث بن جاؤ جب تک صحبت اہل اللہ نہیں اٹھاؤ گے اس وقت تک دین دین بنے گا نہیں سمجھتے رہیں گے کہ دین ہے لیکن دین زندگی میں حقیق اس دین کی روح نہیں آئے گی دین بظاہر ہوگا لیکن اس کی روح نہیں ہوگی اس کی وجہ بھی ہے دلیل بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس منشور کو بیان فرما دیا میرے مرشد فرماتے تھے کہ یہ خدائی منشور ہے بندگی کا خدائی منشور خون وا خواجین لدینہ امر ما فاجین اللہ تعالیٰ نے اپنا منشور نازل کر دیا کہ اگر کس راستے پر چلو گے تبھی مجھ تک آؤ گے تبھی تقوا ملے گا ورنہ تمہیں تقوا نہیں ملے گا نماز میں ہم کیا مانگتے ہیں ان دن سرات المستقیم سراط تعلیم معلوم ہوا کہ انعام یافتہ لوگ ہی صرف سراط مستقیم پر ہیں اور انہی کا راستہ ہم مانگتے ہیں اللہ نماز میں اللہ نے یہ ایسے پیارے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز میں ان کا راستہ مانگنا ہم کو سکھایا سراط الدینہ انعام ٹالََََََََََََ اور کون ہیں یہ لوگ الك الدینہ انعام اللہ من النبیین یہ صدیقین اولیاء اللہ کاملین انہی انہی کا راستہ انعام یافتہ ہے سب بیان فرما دیا اللہ تعالیٰ نے جو اس راستے سے ہٹ کر چلے گا دین دین کو اختیار نہیں کر سکے گا روح دین کی حاصل نہیں کر سکے گا اللہ والا نہیں بن سکے گا کیونکہ اللہ نے راستہ متعین کر دیا اور اللہ کے متعین کردہ راستے سے ہٹنا اپنے آپ کو ضلالت اور گمراہی میں ڈالنا لائن کر نائن بیٹا تم ساری دنیا سے مجھ کو نفرت رہے بس میں بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے بس میرے دل میں تیری محبت رہے زندگی میری پابند سنت رہے عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا کرم ہوگا کہ آپ ان کو قبول فرما لیں جیسے بچہ جو ہے بچے کا بچہ جب لکھنا شروع کرتا ہے لکھنا چاہتا ہے تو باپ اس کا ہاتھ پکڑ کے کچھ لکھوا دیتا ہے اور پھر کہتا ہے بیٹا شاباش حالانکہ لکھوایا باپ نے تو بیٹا سمجھتا ہے یہ میرا کمال ہے بتائیے کمال کس کا ہوا باپ نے سکھایا اس کو لیکن بیٹے کو باپ جو ہے حوصلہ افزائی کے لیے کہتا ہے بیٹا شاباش تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے سارے کام اوپر سے آتے ہیں توفیقات اوپر سے آتی ہے اور ہمت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور بندہ تو بس ایک نام نام کر لیتا ہے تو وہ سارا ساری توفیقات ماں صابہ کمن حسن فمن اللہ جتنی نیکیوں کی توفیقات ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وما ماں اصاب سید اور جو کچھ گناہ تم کرتے ہو وہ تمہاری اپنی شامت عمل سے تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہے تو اپنے اعمال پر ہمیشہ ندامت رہے اکڑ نہ رہے کہ ہم بڑے تصویباز ہو گئے ہم بڑے اللہ اللہ کرنے والے ہو گئے بڑے بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے والے ہو گئے بعض لوگوں کو یہ یہ دماغ سے خناس نکلتا ہی نہیں بعض لوگ ایسے ہیں دماغ سے خناس ہی نہیں نکلتا دوسروں کو حقیر جانتے ہیں جہنمی کہہ دیتے ہیں کہیں کچھ کہہ دیتے ہیں لیکن اپنی فکر نہیں ہے کہ ہم نے دوسرے کو جہنمی بنا دیا ذرا سا کسی غلطی ہوئی اس کو جہنمی بنا دیا اور اپنی اپنا کچھ خبر نہیں ہے کہ ہم معلوم نہیں کون کون سے اعمال ایسے کر رہے ہیں اس کا پتہ تو قیامتی کے دن چلے گا یہاں تھوڑی پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں وہاں پتہ چلے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوئے یا نہیں ہوئے تو یہ اکڑ فون بہت سے لوگوں کے اندر آ جاتی ہے کہ ہم بڑے بزرگوں میں بیٹھتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں اور ہماری نماز نہیں چھوٹتی اکڑ کرنا اللہ کو پسند ہی نہیں سب سے بڑی دلیل اس کی اللہ کی ناراضگی کی یہی ہے کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگا جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے اللہ کے نزدیک سب سے برا ہوتا ہے اور حتیٰ کہ وہ سور اور کتے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے مخلوق بھی اس کی عزت نہیں کرتی مخلوق میں بھی وہ ذلیل ہو جاتا ہے کیونکہ فیصلے اوپر سے آتے ہیں فیصلے اللہ تعالیٰ سے ہاں پلائیں پیر اور فلک کما ہے چلانے والا شہنشہ ہے ہاں اسی کے زیر قدم ہما ہے بطور کوئی مفر نہیں کہ جو بھی فیصلے آتے ہیں اس کا مجاری کیا ہوتا کون کون ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ فیصلہ وہاں سے آتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو ذلیل کرنے کا فیصلہ کر دیں ساری مخلوق مل کے اس کو عزت دینا چاہے نہیں دے سکتی وہ ذلیل ہو کر رہے گا اور جس کو عزت دینے کا وہ فیصلہ کر لیں ساری مخلوق مل کے اس کو ذلیل کرنا چاہے اس کو عزت ہی ملے گی یہ جو ہے کہ اپنی عبادات کے اوپر اکڑ اللہ کو پسند نہیں ہے بس اللہ سے ہر وقت کریا ازاری اور ندامت رہے کہ اللہ جو عمل بھی اللہ کی توفیق سے ہو جائے نیک اس میں اللہ ہی کا کمال سمجھو کہ اللہ آپ کی عطا ہے ہم ہم اس قابل نہیں تھے ہم تو اس قابل تھے کہ ہمیں جوتے لگا کے عذاب دیا جاتا لیکن آپ کی مہربانی ہے کہ آپ ہمیں ہماری نعمتیں بھی ہم سے نہیں چھین رہے ہیں ہماری نعمتیں بھی حدیث پاک کی ایک دعا ہے بہت بہترین اس کو سب کو یاد کرنا چاہیے اللہ تنقصنا نا ولا تہمنا ہر ہر جملے کے اندر ابدیت اور فنائیت زبردست ہے کہ اللہ مزدنا اللہ ہم آپ سے محتاج ہیں ہماری نعمتوں میں زیادتی فرمائیے اضافہ فرمائیے ولا تنقصنا کیونکہ ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ ہم ہم سے سب نعمتیں چھین لی جاتی اور ہم کو عذاب دیا جاتا لیکن اللہ آپ اپنی مہربانی سے اس میں نقص نہ ڈالیے اس میں کمی نہ فرمائیے اللہ مسجد نہ والا تنخوسنا و اکرمنا نہ والا توہنہ اللہ ہمیں عزت دیجیے ذلیل نہ کیجیے والا و آتنا والا تحریر نہ اور ہمیں عطا کیجیے محروم نہ کیجیے کیونکہ آپ عطا کرنے والے ہیں اپنے کرم سے لیکن ہم اپنی شامت عمل سے تو محرومیت ہی کے قابل ہیں کہ ہمیں محروم کر دیا جائے لیکن آپ عطا کرنے اللہ ہم سے اپنی نعمتوں کو نہ چھینیے ولا تؤثر علینا اور ہم پر دشمنوں کا غلبہ نہ کیجیے اور ہم کو دشمنوں پر غالب رکھیے ورغنا ورد اور ہم سے راضی ہو جائیے اور ہم کو راضی رکھیے اور بہترین دعا ہے یہ مناجات مقبول میں بھی ہے اس میں سے یاد کر لینا چاہیے عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا اپنے اعمال پر گرنا دامت رہے اپنے اعمال پر گرنا دامت رہے بس میرے دل میں تیری محبت رہے زندگی میری پابند سنت رہے تیری مرضی پہ ہر آرزو شعرا ہیں جو اللہ والے شاعر ہوئے انہوں نے اللہ والے اشعار کہے وہ ہر ایک شاعر کی تاریخ دیکھو تو بزرگوں کی صحبت اٹھائے ہوئے ورنہ جنہوں نے نہیں اٹھائی وہ امت کو گمراہ کر رہے ہیں عشق مجازی میں مبتلا کر رہے ہیں بڑے بڑے نامی گرامی شعرا نے امت کو گمراہ کیا عشق مجازی کے اشعار کہے اور گناہوں میں لطپت قوض کر دیا اور جنہوں نے صحبت اہل اللہ اٹھائی جیسے جسٹس اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایسے اشعار کہتے تھے کہ حضرت خان بھی زمانہ نے ان کے اشعار کو اپنے بیانات کے اندر نقل کیا کتنی بڑی نعمت ہے ہاں؟ انہیں کا کا شعر ہے نہ کتابوں سے سے سے نظر پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا بڑا شعر ہے کہ حضرت نے اس کو اپنے بیانات میں جگہ جگہ اس کو نقل کیا ہے اس شعر کو اور بھی بہت سے اشعار ہیں تو شاعر مومن خاں مومن تھے سنا ہے کہ کم و بیش واقعے میں کوئی انیس بیس ہو سکتا ہے تو ہمیں تو اس کے اس کے مفہوم سے مطلب ہے ہاں؟ تاریخ سے مطلب نہیں ہے ہمیں تو اس سے سبق لینا تو کہتے ہیں کہ لے آرزو کا نام ان کے ایک دوست تھے آرزو ان کا تخلص تھا آرزو وہ تھے بدرتی جب سے ان کو معلوم ہوا دوستی بے انتہا گہری تھی ان کی آپس میں لیکن جب سے انہیں معلوم ہوا کہ یہ بدتی ہے تو فیصلہ کر لیا کہ اس سے نہیں ملنا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بدرتی کا اکرام کرے گا اس نے دین کو ڈھانے میں مدد دی یہ بڑی وہی ہے بدرتی کا اکرام بھی جائز نہیں اب یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو سرے منہ گالیاں دینا شروع کر دو یا پتھر مارنا شروع کر دو مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر اس کا ادب نہ رکھو بلکہ اس کی ہدایت کے لیے دعا کرتے رہو اور اس سے ذرا الگ تھلگ رہو تو غرض یہ کہ ان کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے اس سے دوستی ختم کر دی تو اس پہ یہ شعر کہا لے آرزو کا نام آرزو کا نام کا نام تو یہ زو مانی ہے لے آرزو اپنے دل کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ لے آرزو کا نام تو دل کو نکال دو کیا کیا حوصلہ ہے دیکھیے لے آرزو کا نام تو دل کو نکال دوں مومن نہیں جو رقط رکھیں آرزو سے ہم <laughs> اپنے دل کی آرزو سے جو ہے دل کی آرزو کا کیا کیا حقیقت ہے بھائی ارے دل کو اللہ پر فدا کر دو میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے فارسی شیر حضرت کا اہل دل کے حق کرا دل دہت دل دہت پورا کہ را حق دل رامی دہت کہ اہل دل آکت اہل دل اہل دل کو اہل دل کیوں کہتے ہیں کہ اس لیے کہتے ہیں کہ دل دینے والے پر اپنے دل کو فدا کرتے ہیں اپنی آرزو اپنی خواہشات کو کوئی قیمت نہیں دیتے اے اللہ دل آپ نے بنایا ہے اپنی ذات پر فدا کرنے کے لیے بنایا ہے آپ کا گھر ہے آپ اس کے مالک ہیں ہماری بری بری خواہشات آرزو کی کیا قیمت ہے اے اللہ سب کچھ آپ پر فدا کہ آرزو کا نام تو دل کو نکال دو مومن نہیں جو ربط رکھیں آرزو سے دونوں باتیں اس میں آ گئیں کہ ہم اس اس دوست کو اپنا دوست نہیں بنائیں گے جس سے آپ خوش نہیں اور دوسری اس کا مطلب زمانی یہ ہے کہ مومن نہیں جو ربط رکھے آرزو سے ہم ہم اپنی دل کی خواہشات کے غلام نہیں اللہ آپ کے غلام ہم دل کو نکال پھینکیں گے دل کو توڑ دیں گے لیکن آپ آپ کو راضی رکھیں گے آپ کو ناراض نہیں کریں گے اور دل میں بھی کی نا حسرت رہے بس میرے دل میں ہوگا جن کو اپنے مرشد سے عاشقانہ محبت تھی جان جان سے بھی زیادہ پیارے تھے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے مرشد جان سے بھی سو جانوں سے بھی زیادہ پیارے تھے ان کو کیا مزہ آیا ہوا ہے میں میر بس دل میں درد محبت رہے میری دنیا الفت سلامت رہے میر بس دل میں درد محبت رہے میری دنیا الفت سلامت رہے میری نیا سلامت رہے بس میرے ساتھ میں مرید بھی ہو گئے سب کچھ ہو گئے لیکن دل میں اندر اندر خوف زدہ ہیں لفظیدہ ہیں چہرہ پیلا ہے کہ معلوم نہیں ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے مخلوق تو اتنی جڑ رہی ہے لیکن معلوم نہیں کہ ہمارا عمل ہمارے مالک کو بھی پسند ہے کہ نہیں غلاموں کو تو پسند آ رہا ہے سارے بندے غلام ہیں کہ نہیں غلام غلام کو پسند کرے غلام مالک کی قیمت لگائے قیمت وہ نہیں غلام غلام کی قیمت لگائے لاکھوں غلام قیمت لگائیں کسی ایک آدمی کی اس قیمت کا کوئی اعتبار نہیں ہے مالک جب قیمت لگائے گا غلام کی جب اس کا اعتبار ہے جو قیمت مالک لگائے اس کا اعتبار ہے تو کرتے رہتے ہیں لذیذہ رہتے ہیں کہ معلوم نہیں ہمارا انجام کیا ہوگا آج تو ہم ممبر پہ بیٹھ کے تقریریں کر رہے ہیں بیانات کر رہے ہیں لوگوں کو گناہوں سے روک رہے ہیں سنتوں کا اعلان کر رہے ہیں اور معلوم نہیں کہ کل ہمارا کیا حال ہوگا معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ ہوں گے نہیں ہوں گے مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم شاہ اشرف علی صاحب خانوی نور اللہ قدماتے فرماتے ہیں فرماتے رہتے تھے کہ نہ جانے قیامت کے دن اشرف علی کا کیا حال ہوگا اتنی بڑی بڑی کتابیں اتنی بڑی بڑی کتابیں حضرت نے تصنیف فرمائیں کہ آج تک اور قیامت تک علماء اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے عوام بھی علماء بھی اس کے باوجود دل کا کیا حال تھا کہ نہ جانے قیامت کے دن اشرف علی کا کیا حال ہوگا یہ ہے بندگی یہ ہے اکڑ خوں بندگی نہیں ہے بندگی کہاں اکڑ خوں کہاں بندگی تو بندگی ہے فنائیت ہے عبدیت ہے اللہ ہم کسی قابل نہیں ہیں ہمارے اعمال کسی قابل نہیں ہیں بس آپ ہمارا حسن خاتمہ فرما دیجئے ہم سے راضی ہو جائیے ہم اس کے مقابلے میں کوئی عمل پیش نہیں کرتے آپ کو کہ اللہ فلاں عمل کے مقابلے میں راضی ہو جائے گا فلاں نہیں اللہ بس آپ راضی ہو جائے کیونکہ اس کے بغیر ہمارا کام نہیں چلے گا ہمیں دوزخ کا تحمل نہیں حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہمیں دو کا تحمل نہیں اشرف علی اس قابل ہی ہے کہ جہنم میں جائے لیکن تحمل نہیں ہے اللہ اگر جنت جنتیوں کی جوتیوں میں بھی آپ جگہ دے دیں تو اشرف علی اس کو قبول کرے گا بہت خوشی سے یہ اولیاء اللہ کی کی شان ہے روز روز قل شب قلب یہ دعا میرے مولا میری فرماتے تھے کہ استحکامت کا پتہ کب چلتا ہے یا کوئی خوش قامت سامنے آ جائے استحکامت کا پتہ اس کی قامت ہے یا قیامت ہے حضرت کے عجیب عجیب شعر ہے جس کا پہلا رومانٹک ہے اور دوسرا مصرا اینٹی بایوٹک پہلا مصرا ہے اس کی قامت ہے یا قیامت ہے کہتے نا وہ ہو بڑی قیامت اس کی قامت ہے یا قیامت ہے پھر آگے کیا فرمایا اس کو دیکھے گا جس کی شامت ہے جس کو اپنی شامت لینی ہو مصیبت میں ڈالنا ہو عذاب میں مبتلا ہونا ہو اللہ کی لانت اور رسول کی لانت دینی ہو آنکھوں کا ذنا کار بننا ہو وہ اس کو دیکھے تو فرمایا کہ اس کی قامت ہے یا قیامت اس کی استقامت جب پتہ چلتی ہے جب کوئی خوش قامت سامنے آتی ایک بادشاہ تھا اس کے اس کے پاس ایک بلی تھی بہت ٹرین کی ہوئی وہ ایسی ٹرین تھی کہ رات پر وہ چراغ اس کے سر پہ رکھتا تھا بادشاہ اور اس چراغ کی روشنی میں خطوط اور فراہمی نے مملکت سب لکھتا تھا فیصلے لکھتا تھا اور اس کو بڑا ناز تھا اس بلی پہ کہ یہ ایسی بلی ہے جانور ہونے کے باوجود حرکت نہیں کرتی اس کے سر پر چراغ رکھا رہتا ہے تو وزیر سے ایک دن تعریف پتا تھا وزیر نے کہا جی اچھا بادشاہ سلامت آپ کی بلی کا میں امتحان لینا چاہتا ہوں کہا اچھا، تو وزیر نے کیا کیا کہ تھیلی کے اندر ایک چوہا لے کے آ گیا اب جب بادشاہ نے فرامی نے مملکت لکھنا شروع کیا چراغ کی روشنی میں بلی بالکل بے حص و حرکت لیکن وزیر نے تھوڑا سا منہ اس کا چوہے کا تھیلی کو تھوڑا سا منہ کھولا اور اس کا منہ اس کو دکھایا اور بلی نے جو دیکھا تو اس کی پہلے کھڑی پھر اس کے بعد اس کے حلق سے غر غر کی آواز نکلنی شروع ہوئی پھر جو اب جو وزیر نے اس چوہے کو چھوڑا تو بلی نے چراغ وراغ ایک طرف دیکھا اور دوڑی لگی سارا سارا اس کی استقامت کا پتہ چل گیا حضرت نے فرمایا کہ استقامت کا پتہ جب جب چلتا ہے جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو کوئی مخلوق بھی نہیں ہے اب سامنے خوش کامت آئی اب اس کا امتحان شروع ہوا اب یہ دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا اب پتہ چلے گا مسجد میں تو بہت تصویر کر رہا تھا بڑے رو رہا تھا گریا اچھا شیطان رونے کے ذریعے بھی بڑا دھوکہ دیتا ہے بڑے رولاتا ہے شیطان شیطان کے عجیب عجیب طریقے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے تحجد گزار تھے لیکن ایک دفعہ جو ہے ان کی تحجد شیطان نے قضا کرا دی ایسی تھپکی دی کہ وہ سو گئے نیند آ گئی غلبہ ہو گیا نیند کا اور تحجد نکل گئی صبح اٹھ کے اتنا روئے اتنا روئے کہ پھر وہ آ گیا شیطان اور اس نے کہا کہ فجر پہ اگلے دن فجر پہ وہ تحجد پہ پھر اس نے آ کے خود اٹھا دیا خود اٹھا دیا انہوں نے پوچھا بھائی تم کون نہیں کہا بس میں آپ کا کوئی ہمدرد ہوں نہیں تو بتا تو کون بہت ہیلو بحث کے بعد اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں نے کہا شیطان تو تحجد کے لیے اٹھا نہیں سکتا تو ضرور اس میں کوئی راز ہے آج تجھے بتا کے جانا پڑے گا پھر بہت ہیلو بحث کی اس کے بعد اس نے کہا کہ اصل میں میں نے آپ کی تحجد خدا کرائی تو اس کے بعد آپ اتنا روئے کہ آپ کا مقام پہلے سے بھی زیادہ اللہ کے یہاں مقرب ہو گئے آپ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ کوئی مومن اللہ کا مقرر بنے اس لیے میں نے آپ کو بہتر سمجھا کہ تعجد میں اٹھا دوں آپ کی ترقی نہ ہوگی شیطان جلتا ہے مومن کی ترقی سے اور مومن کو غمگین رکھنا چاہتا ہے تو ہر وقت مومن کو غمگین رکھنا چاہتا ہے تاکہ کیونکہ اس غم کی وجہ سے وہ تعاد سے محروم ہو جاتا ہے دور ہوتا چلا جاتا ہے ذکر و اذکار سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اب غم کو پالے ہوئے ہیں غم غم زدہ لیٹے ہوئے ہیں کبھی سوچ رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں تعاد سے محروم ہو گئے شیطان دیکھو کیسی کیسے ترکیبیں نکالتا ہے تو غرض یہ کہ شیطان جو ہے وہ بعض اوقات زیادہ رلاتا ہے اور انسان اپنے آپ کو آج تو ہم نے خوب رولی آج تو ہمارا کام کم کیا ہے اور پھر جیسے ہی باہر نکلا ادھر نظر پڑ گئی ادھر نظر مار لی ادھر حرام مزہ چکھ لیا ادھر حرام مزہ چکھ لیا اور دل میں بے خبر ہے کہ ہم نے کیا کمایا تھا اور کیا گوا دیا دل میں یہی سمجھ رہا ہے تو ہم تو خوب روتے ہیں اس دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے کبھی اس دھوکے میں مبتلا یہ باریک باریک چالیں نفس کی اور شیطان کی یہی اولیاء اللہ کو الہام ہوتی ہیں تدابیر وہ سمجھتے ہیں ان باریک چالوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے کتابوں سے یہ علم نہیں حاصل ہوتا بلکہ یہ وحی کے نور جو سینہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتا ہے اور صحابہ اور تابعین اور طبع تابعین اور اولیاء اللہ کے کرام اولیاء اللہ کرام کے سینوں کے اندر پلتا ہے اور قیامت تک پلتا رہے گا ان کے سینوں سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے کتابوں سے نہیں ملتی ان باریک چالوں کو اولیاء اللہ سمجھتے ہیں وہ خبردار کرتے ہیں سالکوں کے دیکھو تم یہ کر رہے ہو لیکن اس سے تمہیں یہ نقصان پہنچے گا اس سے تمہارا اس کے اندر تمہاری ریا چھپی ہوئی ہے دکھلاوا چھپا ہوا ہے اس میں غرور چھپا ہوا ہے اس میں تکبر چھپا ہوا ہے اس میں تمہارا حسد ہے وہ سب آئینہ دکھاتے رہتے ہیں تاج حتیٰ کہ وہ اگر اتباع تجویزات کرتا ہے تو اللہ اللہ والا بن جاتا ہے اس کو ان سب چیزوں سے اس کو خود پھر شیطان کی چالوں سے تب بھی ہونی شروع ہو جاتی ہے یہ شیطان کی چال اس کو کھٹکا پیدا ہو جاتا ہے شروع میں کھٹکا پیدا ہوتا ہے شبہ ہوتا ہے

يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من كل ذنب وأتوب إليه يا الله تعالى ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اے اللہ بلو سے لے کے آج تک کے ہمارے تمام گناہوں کو میں اپنے فل سے معاف فرما دیجیے اے اللہ ہم سب کو نور ہدایت عطا فرمائیے یا اللہ ہم کو سیدھا راستہ عطا فرمائیے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ عطا فرمائیے اپنی عقل پر چلنے سے ہماری حفاظت فرمائیے اے اللہ جو عقل جو عقل میں جو نور آپ نے اولیاء اللہ کو عطا فرمایا ہے اے اللہ اس نور کی روشنی میں ہمیں راستہ عطا فرمائیے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے صحبت اہل اللہ کے اہتمام جس کو آپ نے بال اہتمام قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے اور یہی ایک راستہ ہے آپ تک پہنچنے کا سرات مستقیم صرف اور صرف یہی ایک ہے سرات مستقیم دو تو ہو ہی نہیں سکتے راستہ ایک ہی ہے راستہ اور وہی ہے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ اے اللہ ہم سب کو اپنے پل سے اپنے انعام یافتہ لوگوں کے راستہ پر چلا دیجیے اور اپنے انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرما لیجیے اللہ ہمیں اپنا جذب خاص نصیب فرما دیجیے ہمارے گھر والوں کو اپنا جذب خاص نصیب فرما دیجیے بس ہم آپ کے ہو کر رہیں نہ نفس کے رہیں نہ شیطان کے رہیں نہ اپنے دل کے غلام رہیں اے اللہ ہم بس آپ کے غلام رہیں آپ کی بندگی کریں آپ کی محبت حاصل کریں آپ کی محبت کے گیت گائیں آپ پر اپنے روح اپنی جان اپنا مال اپنا سانس ہر ہر سانس آپ پر فدا کریں اللہ عمنا نسل قبل جنا و نعود بھی کمن فقطی کمن آپ اللہ عمنا نسل کمن خیر ماتا کا منہ نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و نعود بھی کمن شر مستحاد من نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين امين برحمتك يا ارحم الراحمين ما شاء الله اج आवाज اچھی